ذکر اللہ کی اہمیت ارشاد فرمایا ذکر اللہ کا خوب اہتمام کرے تعالیٰ کا ارشاد ہے کثرت سے ذکر کرو اور جب بار بار اللہ اللہ کا ذکر زبان سے ہوتا ہے تو قلب میں ذکر و سکھ پکڑ لیتا ہے اس سے تعالیٰ کا استحظار نصیب ہوتا ہے اور انسان خود اپنے اندر نورانی زندگی محسوس کرتا ہے تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کہیں کو کوئی کہیں ہوتی تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی دم رکا سمجھو اگر دم بھر کو یہ ساغر رکا میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے دور جام سے مراد تکرار ذکر ہے یعنی اگر اللہ کا ذکر رک جائے تو ہمارا دم ہی نکل جائے گا اتنا زیادہ ان کے قلب میں ذکر اللہ کے ذکر میں ذکر قلب میں راسک ہو جاتا ہے